سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سلام پھیرتے تو آپ کے سلام پھیرتے ہی عورتیں اٹھ کر چلی جاتی اور آپ اٹھنے سے پہلے اپنی جگہ میں تھوڑی دیر ٹھہرے رہتے حدیث نمبر اٹھارہ سو اڑتالیس مسند احمد